ہاں اس میں ایک بات جو اور تفصیل سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کا بلڈ لینے کی جہاں تک بات ہے تو حتی امکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے یعنی کسی مسلمان ہی کا بلڈ تلاش کیا جائے اس لیے کہ مسلمان کا جو بلڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رسول کا وہ ذکر کرنے والا ہے زبان سے قرآن پڑھنے والا ہے حدیث پڑھنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات اور اس کے ثمرات الگ ہوتے ہیں اور ایک کافر کے خون کے اثرات الگ ہوتے ہیں تو لہٰذا کوشش یہی کرنا ہے مان لیجئے کوئی مسلمان کسی ایمرجنسی میں پھنس گیا ہے اور اتنا وقت ہے اگر ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وقت ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہے اور بلڈ کا انتظام کر لیا جائے پہلے سے بتا رہے ہیں ڈاکٹر تو ایسی صورت میں پھر غیر مسلم کا بلڈ نہ لیا جائے غیر مسلم کا بلڈ نہ لیا جائے اور ایسی صورت میں پھر جو ہے کسی مسلمان کو سنی صحیح العقیدہ کو تلاش کیا جائے اور اسی کا بلڈ لیا جائے کسی مسلمان ہی کا بلڈ لیا جائے اور کسی غیر مسلم کا بلڈ نہ لیا جائے ہاں ایسی ایمرجنسی کی صورت ہو کبھی کبھی دیکھیں آپ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ٹائم ہی نہیں اتنا کہ کسی کو تلاش کیا جائے دو چار پانچ منٹ کا ٹائم رہتا ہے دس منٹ کا ٹائم رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے تو یہ وہ جو صورت بیان کی مفتیان کرام نے وہ صورت بیان کی کہ جس میں ٹائم ہی نہیں ہے بالکل بھی اور بلڈ دینا ہے اور ایسے وقت میں کوئی غیر مسلم بلڈ دیتا ہے اور کسی مسلمان کی جان بچ سکتی ہے تو پھر وہاں جائز ہوگا لیکن اگر وقت ہے ہمارے پاس تو پھر ہرگز بھی وقت ہے تو پھر ہرگز بھی کسی غیر مسلم کا بلڈ نہ لیا جائے